السلام علیکم خواتین و حضرات فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا اکتیسواں لیکچر بیشتر اس کے کہ میں آج کے لیکچر کے بارے میں آپ کو بتاؤں میں ذرا آپ کی توجہ گزشتہ لیکچر کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جہاں پہ میں نے آپ کو کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز کے حوالے سے کچھ تناسب کے بارے میں بتایا تھا ایک اور چیز جو کہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے کہ جتنی وہ تناسب ہے وہ یہ ہے کہ اگر کرنٹ ایسٹس میں سے کرنٹ لائبلٹیز کو مائنس کر دیا جائے اور جو فگر پھر آئے وہ فگر اس بات وہ پوزیٹو فگر ہو یعنی یہ اس سے ثابت ہو رہا ہو کہ جو کرنٹ ایسٹس ہیں وہ کرنٹ لائبلٹیز سے زیادہ ہیں تو وہ سچویشن جو ہے وہ اس بات کی ریفلیکٹ کرتی ہے کہ آپ کی کمپنی یا آپ کے کاروبار کا ورکنگ کیپٹل پوزیشن جو ہے وہ تسلی بخش ہے اگر کرنٹ لائبلٹیز زیادہ ہیں کرنٹ ایسٹ سے اور جو ڈفرنس ان کا ہے وہ نیگیٹو میں ہو یعنی کرنٹ لائبلٹی زیادہ ہے کرنٹ ایسٹ سے تو پھر ورکنگ کیپٹل کی شارٹیج ہے یعنی آپ کے پاس روز مرہ کے اخراجات کرنے کے لیے جو فنڈز چاہیے اس کی ایک شارٹیج ہے اور یہ شارٹیج جو ہے یا یہ فگر جو ہے جو ورکنگ کیپٹل کی فگر کہلاتی ہے اور فگر آتی ہے current assets minus current liabilities کرنے سے یہ جو ہے یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کیا آپ کے کاروبار پار کے پاس اتنے فنڈز ہیں کہ وہ روزمرہ کا کام اپنا چلا سکے یا نہیں تو یہ فگر جو ہے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فگر ہے اور اتنی ہی امپورٹنٹ ہے کہ جتنی شاید جو میں نے ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں ڈیٹ ایکوٹی کی ہے یعنی آپ کی آپ نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں ان کا تناسب بحوالہ آپ کے سرمایہ کے جی، جیسے وہ امپورٹنٹ ہے ویسے یہ ورکنگ کیپٹل کی فگر جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ بن جاتی ہے کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کے کاروبار کے پاس سفیشینٹ پیسہ موجود ہے یا نہیں ہے یا لکوڈ ایسٹس موجود ہیں یعنی وہ ایسٹس جو کہ ریئرلی کیش میں کنورٹیبل ہیں اور وہ اویلیبل ہے روز مرہ کے اخراجات چلانے کے لیے تو یہ تو بات پچھلے لیکچر کے حوالے سے تھی اب آج کے لیکچر پہ آئیے اور آج جو ہم بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے مختلف بزنس اینٹیز کی یعنی کاروبار کرنے کے مختلف طریقہ کار اس بارے میں ہم بہت پہلے شاید دوسرے یا تیسرے یا چوتھے لیکچر کے اندر ہم یہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ کاروبار کرنے کے مختلف طریقے ہیں جن میں سول پروپرائٹر شپ ایک سب سے بیسک طریقہ کار ہے اس کے بعد پارٹنرشپس آتے ہیں اور پارٹنرشپس کے بعد لمیٹڈ کمپنیز آتے ہیں یہ کمرشل کہلاتے ہیں کیوں کمرشل آرگنائزیشنز کہلاتے ہیں وہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ یہاں پہ پروفٹ کا کانسیپٹ ہے اور پروفٹ جو ہے منافع جو ہے وہ آپ مالکان میں تقسیم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نان کمرشل آرگنائزیشنز ہیں بہت ساری اور چونکہ ہم تو اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اس لیے ہمیں کمرشل اور نان کمرشل دونوں قسم کے اداروں کے بارے میں بات کرنا ہوتی ہے نان کمرشل آرگنائزیشن جو ہیں وہ اس میں کوپریٹو ہیں آپ کے اس میں این جی اوز ہیں اس میں ٹرسٹ ہیں چیریٹیز خیراتی ادارے ہیں یہ تمام جو ہیں یہ نان کمرشل آرگنائزیشن ہیں جہاں پہ اگر کوئی پروفٹ ہوتا ہے تو وہ پروفٹ کسی میں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ انہی اداروں کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور تقسیم کی اجازت قانون جو ہے وہ نہیں دیتی اکاؤنٹنگ کے حوالے سے یا بک کیپنگ کہنا چاہیے یعنی کتابیں رکھنے کے حوالے سے اور ڈبل انٹری کرنے کے حوالے سے کمرشل نان کمرشل کسی میں بھی کوئی فرق نہیں اصول ڈبل انٹری کے وہی ہیں ہر ایک کے لیے فرق جو آتا ہے وہ آتا ہے قانون کے حساب سے کہ کون کیا کچھ کر سکتا ہے وہ اپنے پروفٹ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا لائبلٹی لائبلٹی کس چیز کی لائبلٹی مالکان کی لائبلٹی کے حوالے سے بندشیں آتی ہیں تو فرق جو ہیں وہ اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جہاں تک اکاؤنٹنگ یا بک کیپنگ کا اصول ہے وہ اصول ہر ایک کے لیے وہی ہے یعنی وہی ڈیبٹ ہے اور وہی کریڈٹ ہے وہی جنرل لیجر ہے وہی کیش بک ہے وہی بینک بک ہے وہی جرنل ہے تو وہاں پہ تو کوئی فرق نہیں ہے فرق آتا ہے کہ ان کے حساب کتاب یعنی ان کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کیسے پریزنٹ کی جائیں گی قانون ان کے بارے میں کیا کہتا ہے مثال کے طور پہ کمپنیز آرڈیننس جو ہے ایک چیز ہے وہ کمپنیز کے لیے ہے لسٹڈ کمپنیز کے لیے ہے ان پبلک کمپنیز کے لیے ہے پرائیویٹ کمپنیز کے لیے اور پارٹنرشپ ایکٹ ہے وہ پارٹنرشپ کے لیے ہے سول پروپرائٹرشپ سول پروپرائٹرشپ ایک انڈیویجل ہے انڈیویجل کے لیے جو جی چاہے جیسے جی چاہے وہ کرے تو یہ فرق ہے اور ان کے جو اکاؤنٹس اسی طریقے سے جیسے بنتے ہیں یعنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنتی ہیں اس میں فرق آ جاتے ہیں ان کی پریزنٹیشن میں فرق آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ہم آج وہ جو ہے اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں سول پروپرائٹر شپس کا کیونکہ وہ ایک بیسک چیز جو ہے وہ وہ ہے ایک کاروبار شروع کرنے کا بیسک سلسلہ جو ہے وہ شاید سول پروپرائٹر شپ سے سول پروپرائٹر کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی دکان ہو کوئی فیکٹری ہو کوئی جگہ ہو ایک شخص جو کہ جس کے پاس چھ دس بیس ہیں وہ بھی ایک سول پروپرائٹر ہے ایک ترخان جو ہے وہ بھی سول پروپرائٹر ہے جو گلی گلی آواز لگا کے پھرتا ہے کہ جی چیزیں صحیح کروا لیں آپ وہ شخص جو کہ تندور چلا رہا ہے وہ بھی سول پروپرائٹر ہو سکتا ہے تو ضروری نہیں کہ جی کوئی جگہ ہو سول پروپرائٹر تو کہیں سے بھی کوئی بھی کاروبار آپ کر سکتے گھر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں سول پروپرائٹر کے طور پہ اور اب تو یہ جب سے یہ انٹرنیٹ کا سلسلہ اور ای کامرس کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اب تو سب کام جو ہے وہ کمپیوٹر آپ کو چاہیے اور کمپیوٹر پہ آپ سارا کاروبار کر سکتے ہیں آپ گڈس بیچ بھی سکتے ہیں آپ خرید بھی سکتے ہیں آپ کاروبار کر سکتے سروسز بھی آفر کر سکتے کمپیوٹر کے ذریعے تو سول پروپرائٹرشپ جو ہے وہ ایک بیسک فارم آف بزنس ہے اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ جی آپ جتنے جی چاہے لوگ اس پہ امپلائی کر لیں آپ کے جتنا آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کے ملازم ہوں گے وہ آپ کے ساتھ اس کاروبار کے نفع اور نقصان میں شریک نہیں ہوں گے اور نہ ہی اس کاروبار میں کوئی وہ پیسہ لگائیں گے وہ آپ کے حکم کے حساب سے جو کام آپ ان سے کہیں گے وہ کام وہ آپ کے لیے کر دیں گے تو یہ ایک سول پروپرائٹرشپ ہے جہاں تک پارٹنرشپ کا تعلق ہے پارٹنرشپ ایک سے زیادہ دو چار چھ تو بیس کی حد تک جو ہے وہ پارٹنرز آپ رکھ سکتے ہیں یہ قانون میں ہے اب پارٹنرز مزید بنانے کے کیا ضرورت محسوس آتی ہے بھائی یہ کاروبار کی نوعیت اور اپنے حالات پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی آپ کے پاس شاید اتنے فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں یا شاید جس کو آپ پارٹنر بنانا چاہتے ہیں اس کے پاس کچھ ایسی قابلیت ہے کچھ ایسی سکلز ہے کچھ ایسی نالج ہے جس کے ذریعے جس کے استعمال سے جس کے ساتھ شامل ہو جانے سے آپ کے کاروبار میں وسعت پیدا ہو سکتی ہے لہٰذا اس شخص کو آپ اپنے ساتھ پارٹنر بناتے ہیں کہ جناب آپ اور میں مل کر کے یہ کام جو ہے اس کو آگے لے کے جاتے ہیں اب پارٹنرشپ اس میں ان کو بھی نفع ملے گا جو پارٹنر آئیں گے نقصان کو بھی اٹھانا پڑے گا اور آپ بھی اٹھائیں گے نفع بھی اٹھائیں گے نقصان بھی اٹھائیں گے پیسہ آپ لگا سکتے ہیں عقل وہ لے کے آ سکتے ہیں آپ کیش میں لے آئیے وہ آئیں کیپیٹل جو بھی ہے تو پارٹنرشپ جو ہے کہ اکٹھے مل کے آپ نے کاروبار کرنا اب ظاہر ہے کہ یہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایک ایک انسان جو ہے اس کے پاس جو ریسورسز ہوں گے وہ لمیٹڈ ہی ہوں گے وہ ان لمیٹڈ ریسورسز کا ریسورسز نہیں ہو سکتے لہذا کاروبار میں وسعت جب آپ چاہ رہے ہیں تو آپ کسی چاہیں گے کہ جی دوسرا شخص بھی کوئی شامل ہو جائے اور وہ آپ کے ساتھ شامل ہو کے اس کاروبار میں مزید وسط پیدا کرے تو تب آپ اس کو جو ہے دوسرے شخص کو یا اشخاص کو آپ اپنے ساتھ پارٹنرشپ میں شامل کرتے ہیں اور پارٹنرشپ اگریمنٹ کرتے ہیں پارٹنرشپ ایکٹ موجود ہے اس کے حساب سے جو قوانین ہیں اس کے وہ اس پہ لاگو ہوں گے رجسٹرڈ پارٹنرشپ بھی ہوتی ہے ان رجسٹرڈ پارٹنرشپ بھی ہوتی ہے تو یہ بہت سارے قانونی معاملات ہیں جن کا ہم یہاں پہ ذکر کچھ اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کریں گے ہاں ایک بات پارٹنرشپ کے حوالے سے کہہ دیں وہ یہ کہ جو پارٹنرز ہیں ان کی رسپانسبلٹی پارٹنرشپ کی لائبلٹیز کے حوالے سے وہ جوائنٹ اور سیورل ہوتی ہے جوائنٹ اینڈ سیورل ہے یعنی وہ انفرادی طور پہ بھی وہ تمام لائبلٹیز پے کرنے کے رسپانسبل ہیں اور اکٹھے بھی اب اگر فرض کر لیجئے ایک پارٹنرشپ تھی اس کے اندر ایک پارٹنر فوت ہو ہیں دوسرا پارٹنر یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب اس پارٹنرشپ کی لائبلٹیز جو تھیں وہ چونکہ پچاس فیصد ان کا شیئر تھا پروفٹ میں اور لائبلٹیز کے اندر چونکہ وہ فوت ہو گئے اس لیے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں نہیں یہ پارٹنر جو رہ گیا ہے یہ سو فیصد ان تمام لائبلٹیز کو ادا کرنے کی ریسپانسبلٹیز کی ہے جو کہ اس کے پارٹنر کا حصہ تھیں تو پارٹنرشپ کے اندر جوائنٹ اینڈ سیورل لائبلٹی اور ان لائبلٹی یعنی اگر کاروبار کے جو پارٹنرشپ ہے یا کاروبار جو ہے جو پارٹنرشپ چلا رہی ہے یا پارٹنرشپ کے نام میں چلایا جا رہا ہے اگر اس کے پاس اتنے ایسٹس نہیں ہیں کہ ان کو بیچ کے پیسہ اکٹھا کر لیا جائے کہ لائبلٹیز پارٹنرشپ کی پوری ہو جائے تو پھر وہ جو پارٹنر ہے انڈیویجل پارٹنر ہیں اور کولیکٹولی جو پارٹنر ہیں ان کے پرسنل ایسٹس بیچ کے بھی پارٹنرشپ کی لائبلٹیز کو پے آف کیا جا سکتا ہے اور یہ قانون میں لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ ان لمیٹڈ لائبلٹی ہو جاتی یعنی جو پارٹنرز ہیں ان کی رسپانسبلٹی ان کی لائبلٹی جو ہے وہ صرف اس حد تک محدود نہیں کہ جتنی انہوں نے سرمایہ لگایا ہوا ہے بلکہ وہ تمام پوری لائبلٹیز کے وہ ریسپانسبل اس لحاظ سے پارٹنرشپ اور سول پروپرائٹرشپ جو ہے وہ ایک جیسی سمجھی جاتی ہے کیوں کہ سول پروپرائٹرشپ میں بھی جو سول پروپرائٹر ہے وہ تمام کی تمام ریسپانسبلٹیز اور لائبلٹیز جو ہے وہ اس کی ہیں پارٹنرشپ کے اندر بھی جو لائبلٹیز ہیں وہ پارٹنرز کی جوائنٹلی اکٹھے اور سیور اینڈ سیورلی اور انفرادی طور پہ وہ ہیں تو یہ بات جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ پارٹنرشپ کے اندر پارٹنرز کی لائبلٹیز کیا ہوتی ہیں اب لمیٹڈ کمپنیز پہ آئیے تو یہ جس وقت صورتحال تھی تو لمیٹڈ کمپنی کا ایک کانسپٹ آیا کہ جہاں پہ ہم نے کہا کہ جناب لمیٹڈ کمپنی ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ کی لائبلٹیز کی ریسپانسبلٹی اس حد تک محدود کر دی گئی ہے کہ کہ جہاں پہ جتنا آپ نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یا جتنا آپ نے اس میں سرمایہ لگایا ہوا ہے تو اگر ایک کمپنی کے اندر آپ نے ایک لاکھ روپیہ سرمایہ لگایا ہوا ہے تو آپ اس کے نقصان میں اس کے جو لائبلٹیز پورا کرنے میں صرف ایک لاکھ روپے کی حد تک آپ کی ریسپانسبلٹی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اور وہ جو پیسہ آپ نے لگایا ہوا ہے وہ آپ سمجھیے کہ وہ چلا گیا تو یہ لمیٹڈ لائبلٹیز کا جو کانسیپٹ ہے کہ یہاں پہ یہ کانسیپٹ ہے کمپنی کے اندر جو کہ پارٹنرشپ میں نہیں ہے جو کہ آپ کے سول پروپرائٹرشپ میں نہیں ہے تو یہ سب سے بیسک فرق ہے لمیٹڈ کمپنیز پارٹنرشپس اور سول پروپرائٹرشپس کا اب اس سے آگے چلے ذرا جیسے میں نے پہلے کہا کہ بک کیپنگ کرنے کے کانسپٹ جو ہیں وہ لمیٹڈ کمپنی میں بھی وہی ہے کہ جی وہی ڈیبٹ ہونا ہے وہی کریڈٹ ہونا ہے وہی فکسڈ ایسٹس اکاؤنٹ ہے وہی کیش بک ہے وہی بینک بک ہے اور وہی کیپ شیئر کیپٹل اکاؤنٹ ہے کیپٹل ہے شیئر کیپٹل اکاؤنٹ ہے وہی انٹرٹینمنٹ کے ایکسپنسز ہیں وہ یوٹیلیٹیز کے ایکسپنسز ہیں وہ ڈپریسیشن ہے وہ اسٹاک ہیں وہ فلانی چیز ہے وہ تمام چیزیں وہی ہیں صرف ولیوم آف ٹرانزیکشن بہت زیادہ ہے شاید لمیٹڈ کمپنی بہت بڑی اگر کمپنی ہو جائے تو اس میں ولیوم آف ٹرانزیکشن بڑھ جائے گا اور یہ جو ابھی میں نے آپ کو لیگل فرق بتائے لمیٹڈ لائبلٹی کا جو کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا اس کی وجہ سے فرق جو ہے وہ موجود ہے پروفٹ کی ڈسٹریبیوشن میں فرق موجود ہے اب جو لمیٹڈ کمپنی کے اندر کیونکہ بہت سارے حصے دار موجود ہیں ان سب میں پروفٹ تقسیم کرنا ہے تو جو پروفٹ یا جو منافع لمیٹڈ کمپنی سال میں کرتی ہے وہ ان میں ایک خاص طریقے سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈویڈنڈ ڈکلیئر کیا جاتا ہے وہ ڈویڈنڈ کے طور پہ وہ پروفٹ جو ہے وہ ان میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے سول پروپرائٹرشپ کے اندر تمام کا تمام پروفٹ جو ہے وہ مالک کا ہے پارٹنرشپ کے اندر تمام کا تمام پروفٹ جو ہے وہ پارٹنرز کا ہے وہ چاہے تو سارے کا سارا پروفٹ لے جائے مالک بھی لے جائے پارٹنرز بھی لے جائے لیکن لمیٹڈ کمپنی کے اندر ہاں بورڈ یہ ڈسائڈ یا بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے کمپنی کو جو چلا رہا ہے وہ شیئر ہولڈرز کو کہہ سکتا ہے کہ صاحب سارے کا سارا پروفٹ جو ہم نے اس سال کمایا یہ آپ کو ہم دینا چاہتے ہیں بذریعہ ڈویڈنڈ کے وہ آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ شیئر ہولڈرز کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ پھر ڈیسائیڈ کرے کیونکہ اصل مالک ایک لمیٹڈ کمپنی میں وہ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ صرف شیئر ہولڈرز میں سے لوگ جو نامنیٹ کیے جاتے ہیں الیکٹ کیے جاتے ہیں کہ جی وہ ہمارے بہاف پہ ہمارے لیے وہ یہ کمپنی کا کاروبار چلائیں گے مالکان اصل مالک جو ہے وہ شیئر ہولڈرس ہیں ہاں یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی شیئر ہولڈرز ہیں لیکن یہ کلئی مالک نہیں ہیں یہ صرف ان کے ریپرزینٹیوز ہیں اور ان کو قانون کچھ کام کرنے کی اجازت دیتی ہے وہ قانون جو ہے وہ کمپنیز آرڈیننس کے اندر تحریر ہے کہ جی وہ کیا کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں یا شیئر ہولڈرز ان کو اجازت دے سکتے ہیں کہ کیا وہ کر سکتے تو صرف اصل مالک جو ہیں وہ شیئر ہولڈرز ہیں لمیٹڈ کمپنی کے اندر پارٹنرشپ میں پارٹنرز اصل مالک ہے سول پروپرائٹرشپ میں انڈیویجل ظاہر ہے کہ ایک لمیٹڈ کمپنی جس میں ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار لاکھ دو لاکھ جتنے بھی شیئر ہولڈرس ہیں وہ سب کے سب تو کمپنی نہیں چلا سکتے وہ اپنے میں سے الیکٹ کر لیتے ہیں اگر وہ اسٹاک ایکسچینج پہ کمپنی لسٹڈ کمپنی ہے تو اس کے کم از کم بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سات لوگ ہونے چاہیے اگر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے تو اس کے بورڈ پہ کم از کم دو لوگ ہونے چاہیے وہ دو لوگ جو ہیں وہ شیئر ہولڈرز میں سے ہوتے کمپنی بنانے کے لیے کم از کم دو لوگ ہونے چاہیے پارٹنرشپ دو کم از کم دو لوگ سول پروپرائٹرشپ تو ایک ہی آدمی سو یہ جو ہے بیسک فرق ہیں اسی حساب سے ان کے جو اکاؤنٹس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے جس کو اب ہم دیکھیں گے فائنینشل سٹیٹمنٹس وغیرہ جو ہے اس کی پریزنٹیشن میں فرق ہو جاتا ہے سب سے پہلے ہم سول پروپرائٹر کی بات کرتے ہیں اب سول پروپرائٹر کے کیس میں جیسے ہم نے کہا کہ جی جتنا منافع ہوا وہ سارے کا سارا وہ سال کا لے جا سکتا ہے ہم اگر یہ سول پروپرائٹر چاہے تو ایک جنرل لیجر میں ایک علیحدہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں جس کو ہم ڈرائنگز اکاؤنٹ کہتے ہیں ڈرائنگز کا مطلب ہے کہ وہ پیسہ جو کیونکہ آخر سول پروپرائٹر اگر اس کاروبار جو بھی وہ کاروبار کر رہا ہے اسی پہ اس کا ذاتی خرچ کا بھی انحصار اسی پہ ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ جی ہر روز یا ہر مہینے جو ہے وہ اس میں سے کچھ پیسے اپنے ذاتی خرچ کے لیے گھر چلانے کے لیے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے وغیرہ وغیرہ وہ پیسے نکالے تو وہ ہم ایک ڈرائنگز کیونکہ یہ پیسے جو وہ نکالے گا یہ پیسے اس کی تنخواہ نہیں ہے یہ پیسے وہ جو منافع کرے گی یا منافع ہوگا جو کاروبار کو سال کے آخر میں جس کا تعین ہوگا اس کے اگینسٹ ایڈوانس میں نکال رہا ہے کیونکہ سارا پروفٹ اس کا ہے اس لیے تنخواہ کا تصور کوئی نہیں کیونکہ سارے کا سارا پروفٹ اس کا ہے سو یہ اپنے خر ذاتی خرچ کے لیے اگر کوئی پیسے نکالتا ہے تو اس کے لیے ہم ایک علیحدہ اکاؤنٹ جو ہے وہ کھول سکتے ہیں اور اس میں جو ہر مہینے یا ہر روز وہ ڈرائنگ کرتا ہے وہ ہم اس کا حساب رکھ سکتے ہیں سال کے آخر میں جب پروفٹ کا تعین ہوتا ہے تو وہ پروفٹ بھی ہم اس اکاؤنٹ میں لے جا سکتے ہیں یا اس اکاؤنٹ میں اگر ہم نہیں لے کے جاتے پھر ہم کیا کرتے اس کے ساتھ اس کو کیسے شو کرتے یہ ہم دیکھیں گے ابھی لیکن اگر ڈرائنگز اکاؤنٹ رکھا ہے تو پھر اس میں انٹریز کیا ہوں گی accounting entries bookkeeping entries کیا ہوں گی جس وقت وہ کیش ڈرا کرے گا کاروبار سے کیش لے گا کاروبار سے تو آپ پروپرائٹرز ڈرائنگ اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرتے ہیں اور کیش یا بینک کو کریڈٹ کر دیتے ہیں اگر وہ پیسے کوئی کاروبار کو دے گا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیسے اگر کاروبار کو دے رہا ہے تو کیا وہ اس کا کیپٹل ہے انویسٹمنٹ ہے جو وہ دے رہا ہے کیونکہ ڈرائنگ تو وہ جتنی مرضی جی چاہے کر لے تو ڈرائنگ تو واپس کرنے کی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ تو بات یہ ہے کہ جی اگر وہ مزید پیسے دیتا ہے تو وہ کیپٹل کے طور پہ ہی کاروبار میں انویسٹ کرتا ہے ڈرائنگز کا حساب رہتا ہے کہ صاحب یہ ساری ڈرائنگز اس نے سال کے دوران کی وہ اپنے حساب کے لیے رکھ لیتا ہے کہ جی اتنے پیسے میں نے کاروبار میں سے نکالے اور یہ اماؤنٹس جو ہیں یہ آپ ڈیبٹ کر دیتے ہیں سال کے آخر میں جو ٹوٹل آتا ہے ڈیبٹ سائڈ کا جو ٹوٹل ڈرائنگز ہوتی ہیں سول پروپرائٹر کی وہ ٹرانسفر کر دی جاتی ہے کیپٹل اکاؤنٹ کو کیپٹل اکاؤنٹ کی طرف اگر ہم جائیں تو اگر وہ کاروبار کئی سال سے چل رہا ہے تو اوپننگ بیلنس اس کے کیپیٹل اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ ہوگا فرض کر لیجئے وہ لاکھ روپیہ ہے سال کا پروفٹ جو ہوا وہ اس کو پچاس ہزار روپے ہوا تھا سال کے آخر میں اس بات کا تعین ہوا جب حساب کتاب اس کا بنایا گیا اور ڈرائنگز اکاؤنٹ سے ہمیں یہ پتا چلا کہ پینتالیس ہزار بنے وہ اس نے ڈرائنگز کیے تو سال کے آخر میں اس کا اب جو پروفٹ رہ جائے گا وہ ایک لاکھ دس ہزار روپیہ رہ جائے گا یا ایک لاکھ پانچ ہزار روپیہ رہ جائے گا اگر ڈرائنگز اس کے پینتالیس ہزار بنے تو اس طریقے سے آپ کیپیٹل اکاؤنٹ کے اندر یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے یا یہ ڈرائنگز کو ٹرانسفر کر رہے ہیں پروفٹ کو آپ کریڈٹ کرتے ہیں کیپیٹل اکاؤنٹ کے اندر کیوں کہ پروفٹ سارے کا سارا اس سول پروپرائٹر کو کا کی ملکیت ہے تو وہ اس کو کریڈٹ ہو گیا کاروبار نے اس کو دینا ہے لیکن اس کے اگینسٹ وہ صرف چالیس یا پینتالیس ہزار روپیہ ڈرا کر رہا ہے لہذا وہ اس کو ڈیبٹ ہو گیا اور باقی پیسہ جو بچا وہ اس کا کیپٹل ہے جو بیلنس شیٹ کی ڈیٹ میں اس نے کاروبار میں انویسٹ کیا ہوا ہے اب کئی دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سال میں منافع نہیں نقصان ہوا ہے نقصان بھی اس کو برداشت کر پائے نقصان کے ساتھ ساتھ اس نے ڈرائنگز بھی کیے ہیں اب جب نقصان ہوگا لاس ہوگا کاروبار کو تو لاس جو ہے وہ کیپٹل اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہوگا ڈرائنگز بھی ڈیبٹ ہوں گی اور ریزلٹ یہ ہوگا کہ جی بیلنس شیٹ ڈیٹ پہ ڈیٹ پہ اوپننگ بیلنس کیپٹل کیپٹل کے کے اوپننگ بیلنس کے مقابلے میں جو کلوزنگ بیلنس کیپٹل کا ہوگا وہ کم ہو گیا ہوگا ہاں وہ صرف ایک صورت میں اتنا ہی ہو سکتا ہے یا اوپننگ فگر سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ سول پروپرائٹر سال کے دوران مزید کاروبار کو پیسے دے یعنی سرمایہ اس میں مزید ڈالے ورنہ وہ کیپٹل میں سے کھا رہا ہے سرمایہ میں سے کھا رہا ہے جبکہ کاروبار میں منافع جو ہو رہا ہے اس سے اس کو کھانا چاہیے لیکن اس نے اب اپنے سرمایہ کو بھی کھانا شروع کر دیا تو یہ کچھ حالت جو ہے یہ اچھی حالت نہیں ہوتی کیونکہ کاروبار کو منافع کمانا چاہیے تو یہ اس کے لیے سول پروپرائٹر کے لیے ایک سوچنے کا سوچنے کی چیز ہو سکتی ہے اب اس کی بیلنس شیٹ جو ہے وہ بیلنس شیٹ کیا ہوگی بیلنس شیٹ اس کی وہی فکسڈ ایسٹس کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ ایسٹس میں وہی اسٹاکس اور ڈیٹرز اور پری پیمنٹس uh, اور کیش ان بینک اور لائبلٹی سائڈ کے اوپر اس کا کیپٹل ہم شو کریں گے اور وہاں پہ ہی لائبلٹی سائڈ میں وہی جو جو ہم نے اس کی اینٹریز کیے ہیں کیپیٹل اکاؤنٹ میں جس کا میں ابھی ذکر کر چکا کہ پروفٹ فار دا ایئر اس میں ایڈ کریں گے ڈرائنگز اس میں سے مائنس کریں گے اور جو کیپٹل رہ جائے گا وہ ہم وہاں پہ لکھیں گے اور لائبلٹی سائڈ پہ جو دوسری لائبلٹیز ہیں اس کاروبار کی لانگ اور شارٹ ٹرم لائبلٹیز یا لانگ اینڈ کرنٹ لائبلٹیز وہ وہاں پہ لکھی جائیں گی تو بیلنس شیٹ کا فارمیٹ ایز سچ میں کوئی خاص تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہے ایکسپٹ کہ جی آپ جو سول پروپرائٹر کو پروفٹ مل رہا ہے اور جو اس کے اگینسٹ وہ ڈرائنگ کر رہا ہے وہ کیپٹل کے ساتھ آپ شو کرتے ہیں اور کیپٹل کی فگر نئی جو ہے وہ آپ نکال دیتے نکال کے شو کرتے ہیں بیلنس شیٹ پہ تو یہ اس کی جو ہے بیلنس شیٹ ہوئی اب آئیے ہم بات کرتے ہیں پارٹنر کی پارٹنرشپ کے اندر باقی باتیں تو میں نے آپ سے کر دی کہ جی لیگلی کیا فرق ہے اور کیسے ہے اب اس میں دو چیزیں ہیں کچھ پارٹنرشپس جو ہیں ان کے اندر کیپٹل اکاؤنٹ جو ہے اس کو فکس کر دیا جاتا ہے کہ صاحب اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی صرف اس میں مزید کیپیٹل تو آ سکتا ہے لیکن ویسے اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی اور جو سال کا پروفٹ ہوا اور سال میں جو ڈرائنگز لیے گئے ان سب کا تعلق جو ہے وہ اس اکاؤنٹ سے نہیں ہوگا ایک سچویشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ فکسڈ کیپیٹل اکاؤنٹس ہوں دوسری طرف چیز یہ ہو سکتی ہے کہ جی فکس کیپیٹل اکاؤنٹ نہیں ہے یہ سارے کا سارا ایک ہی اکاؤنٹ کے اندر ہے ٹھیک ہے صاحب دونوں طریقے قبول ہیں لیکن جہاں پہ فکسڈ کیپٹل اکاؤنٹ ہوگا وہاں پہ ساتھ ایک اور اکاؤنٹ کھولتے ہیں ہر پارٹنر کے لیے اور وہ کہلاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ اور اس کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ جو سال کا شیئر آف پروفٹ اس پارٹنر کا ہوتا ہے اور جو اس پارٹنر کو ڈرائنگز کی اجازت ہوتی ہے in accordance with the partnership agreement جو آپس میں کیا گیا ہے کہ ہر مہینے کس پارٹنر نے کتنے کتنے پیسے اپنے شیئر آف پروفٹ کے جو سال کے آخر میں جس کا تعین ہوگا اس کے اگینسٹ کتنا کتنا پیسہ ہر مہینے وہ لے سکتا ہے پارٹنرشپ سے اس کا حساب آئے گا تو اس کی اکاؤنٹنگ انٹریز ذرا دیکھ لیں کہ جی اکاؤنٹنگ انٹریز اس کی کیا ہوں گی کیپٹل تو جیسے میں نے ارض کی کہ وہ جس وقت آئے گا تو کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا اور کیش اور بینک جو بھی ہے وہ ڈیبٹ ہو جائے گا ہر پارٹنر کا علیحدہ علیحدہ ہے اب جس وقت ڈرائنگ کوئی پارٹنر کرے گا تو ہم ڈیبٹ کرتے ہیں پارٹنر کے کرنٹ اکاؤنٹ کو ہر پارٹنر کے لیے علیحدہ علیحدہ کرنٹ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اس کا اپنا علیحدہ کھاتا کھلا ہوا ہے اور کریڈٹ کریں گے کیش یا بینک کو اگر کوئی پارٹنر جو ہے کیونکہ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک پارٹنر کو کسی بھی شخص کو ضرورت کچھ زیادہ پیسے کی اپنی ڈرائنگز کی حد سے زیادہ پیسے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اب ہو سکتا ہے کہ اگر پارٹنرشپ اگریمنٹ یہ کہے کہ اگر کوئی ایکسس لے لیتا ہے اپنی ڈرائنگ سے تو وہ اس پیسے کو فوری لوٹائے گا یا اس کو واپس کر دے گا تو صورت میں اگر کوئی پیسہ جو ہے وہ پارٹنر واپس کرتا ہے ایکسس اس نے ڈرائنگ کر لی ہے اگر وہ کیپٹل پے کر رہا ہے تو کیپٹل کے اکاؤنٹ میں اس کا اس اس کی انٹری جائے گی اگر وہ ڈرائنگز کے اگینسٹ کوئی ایکسس اس نے ڈرا کر لیا ہے اور وہ اس کو واپس کر رہا ہے تو وہ پھر آپ ڈیبٹ بینک اور کیش اور کریڈٹ جو ہے وہ پارٹنر کا کرنٹ اکاؤنٹ آپ کر دیں گے سال کے آخر میں جس وقت پروفٹ کا تعین ہو جائے گا ہر پروفٹ ہر ہر پارٹنر کا ایک تناسب مقرر ہوگا پارٹنرشپ اگریمنٹ کے اندر کہ جی یہ پروفٹ اس اس کا کو ملے گا اس حساب سے اس تناسب سے جو بھی شیئر بنے گا اس پارٹنر کا وہ اس کے کرنٹ اکاؤنٹ کو کریڈٹ ہوگا اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یا ڈسٹریبیوشن اکاؤنٹ یا اپروپریشن اکاؤنٹ جو کہلاتا ہے اس کو ڈیبٹ کر دیا جائے گا تو اس طریقے سے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں آپ جو اس نے ڈرائنگ کیے وہ ڈیبٹ کریں گے جو پروفٹ فار دی ایئر ہے وہ اس کو کریڈٹ کریں گے اور اگر ایکسس ڈرائنگس کیے ہیں اس کے اگینسٹ کیش آپ نے اس سے ریسیو کیا تو وہ بھی اس اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوگا اگر پارٹنرشپ کو لاس ہوتا ہے تو وہ لاس ڈیبٹ ہوگا ڈرائنگس ہوئے اور یہ نیگیٹو بیلنس جو ہے یہ پارٹنرشپ کے کرنٹ اکاؤنٹ میں موجود کرنٹ میں موجود ہوگا اور یہی چیز جو ہے یہ بیلنس شیٹ پہ بھی شو کی جائے گی کیپٹل اکاؤنٹ میں ہے کرنٹ اکاؤنٹ نیگیٹو میں جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ جی انہوں نے پروفٹ سے زیادہ چونکہ نقصان ہوا سو نقصان بھی ان کو برداشت کرنا ہے اور انہوں نے پیسے بھی نکالے تو وہ بھی اس کی بھی کہانی آئے گی وہاں پہ تو دونوں چیزیں آ کے اب یہ پارٹنرشپ اگریمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایسی صورت میں پارٹنرز پہ کیا ریسپانسبلٹی ہے کہ کیا انہیں پہلے یہ لاسز جو ہے یہ پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا یا کیا ہونا تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ساری باتیں جو ہے یہ اگریمنٹ پہ بھی منحصر ہوتی ہیں بہرحال اکاؤنٹنگ انٹری کے حوالے سے یہ ان کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ بن گیا اب ایک چیز آپ اور دیکھ لیجئے کہ جی پارٹنرشپ کے اندر وہ کوئی ایکٹڈ پروفٹ اور لاس اکاؤنٹ جو ہے اس کا تصور نہیں ہے کیوں کہ تمام تر پروفٹ جو ہے سال کا وہ پروفٹ جو ہے وہ ہر انڈیویجل پارٹنر کو آپ نے تقسیم کر دیا تو کیری فارورڈ پروفٹ نہیں ہو رہا یا لاس نہیں ہو رہا وہ ہر ایک کو تقسیم ہو گیا اس کے تناسب کے حساب سے آئیے اب ہم بیلنس شیٹ اور اس میں جو پریزنٹیشن ہے کیپٹل اکاؤنٹ کی اور کرنٹ اکاؤنٹ کی وہ دیکھتے ہیں بیلنس شیٹ کے اندر جو لائبلٹیز سائڈ ہے اس میں دونوں چیزیں آئیں گی کیپٹل اکاؤنٹ بھی آئے گا علیحدہ سے اس کی فگر آئے گی اور کرنٹ اکاؤنٹ بھی آئے گا یہ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ کھائی جاتی ہیں جتنے پارٹنرس ہیں ان کے کیپٹل اکاؤنٹس کو آپ علیحدہ علیحدہ شو کرتے کہ کس نے کیا کانٹریبیوٹ کیا تو یہ ایک لائبلٹیز کی سائڈ پہ بات آ گئی اسی کے ساتھ جو ہے وہ کرنٹ لائبلٹیز دوسری جو ہیں وہ شو ہوں گی دوسری سائڈ پہ assets current assets fixed assets وغیرہ وغیرہ وہی جو بیلنس شیٹ سول پروپرائٹر کے لیے بھی بنائی تھی وہی یہاں پہ دوبارہ بنے گی تو یہ جو ہے یہ اس کی بیلنس شیٹ جو ہے وہ بن گئی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا لاس کا لاس جو ہے اگر ہوتی ہے تو وہ بھی پارٹنرز کو ہی اٹھانی ہے نیگیٹو میں کرنٹ اکاؤنٹس اگر ہیں موجود تو اس سے کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہی وہی ہے جو میں نے سول پروپرائٹر کے جس وقت میں بات کر رہا تھا کہ اس نے سرمایہ میں سے کھانا شروع کر دیا تو یہاں بھی صورتحال وہی ہے کہ ان پارٹنرز نے بھی سرمایہ کھانا شروع کر دیا کیونکہ آپ پروفٹ میں سے تو ڈرائنگز کر سکتے ہیں لاسز جو ہے وہ تو آپ کو برداشت کرنی اور آپ کو لامحالہ یہ لاسز پوری کرنی پڑیں گی اور اگر آپ کا پارٹنرشپ اگریمنٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کے کیپیٹل اکاؤنٹ جو ہے وہ ہمیشہ فکسڈ رہیں گے یعنی اس میں کمی نہیں ہو سکتی تو پھر یہ لاسز جن کے جن میں کے ڈرائنگز بھی شامل ہیں آپ کو پورا کرنا پڑیں گی سو تمام پارٹنرز کو وہ جو نیگیٹو بیلنس ان میں آئیں گے وہ تمام کے تمام پارٹنرشپ میں پیسے اپنے ریسورس سے اور کسی ریسورس سے پارٹنرشپ کے ریسورس سے نہیں کسی اور سورس سے ان کو جو ہے وہ پیسے پارٹنرشپ کے اندر ڈالنے پڑیں گے تاکہ لاسز کو جو ہے وہ کلیئر آؤٹ کیا جا سکے لیکن یہ چیزیں جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے یہ پارٹنرشپ اگریمنٹس پہ بھی منحصر ہیں کئی پارٹنرشپ اگریمنٹس جو ہے وہ کچھ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں کہ جی ہم ایک شخص کو پارٹنر لیتے اس کو ایک تنخواہ اس کی مقرر کر دیتے ہیں اور اس کی جو شرح پروفٹ ہے ہے وہ بھی مقرر کر دیتے ہیں کہ جی اس کو سال میں دس فیصد پروفٹس کا دس فیصد جو ہے وہ حصہ ملے گا اس کے اوپر کوئی responsibility in terms of investment جو ہے کہ کیپیٹل ڈالنے کی کوئی ریسپانسبلٹی نہیں ہے ایسی بھی پارٹنرشپ تو یہ تو پارٹنرشپ اگریمنٹ کا مسئلہ ہے کہ جی وہ پارٹنرشپ اگریمنٹ جو ہے وہ کس بیسس پہ ہوا جہاں تک لا کا تعلق ہے لا جو ہے اس پارٹنرشپ کو بہرحال اسی طریقے سے دیکھے گی کہ جناب یہ پارٹنرشپ ہے اور اس میں جوائنٹ اینڈ سیورل لائبلٹیز کا کانسپٹ موجود ہونا چاہیے ہاں یہ میرا اور میرے پارٹنر کا ذاتی ایک معاہدہ ہے کہ میں تمہیں کسی لائبلٹی کے لیے رسپانسبل نہیں ہوں تمام لائبلٹیز جو ہے وہ میں خود قبول کرتا ہوں اور میں خود پے کروں گا تو یہ آپس کا ایک ایگریمنٹ ہے لا کے حساب سے جوائنٹ اینڈ سیورل لائبلٹی کا کانسپٹ تو وہاں پہ لا کی آئیز میں لا کے سامنے آپ یا آپ کا پارٹنر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ میں نے اس پارٹنرشپ میں انویسٹمنٹ نہیں کی ہوئی لہذا میری کوئی ریسپانسبلٹی نہیں ہے لائبلٹیز کے حوالے سے لائبلٹی میں آپ کی بھی ریسپانسبلٹی اتنی ہی ہے جتنی کہ اس پارٹنر کی کہ جس نے تمام کا تمام سرمایہ لگایا ہو باقی آپ کا ذاتی ارینجمنٹ ہے کہ یہ پارٹنر جس نے سارا پیسہ لگایا ہوا ہے یہ آپ کو انڈیمنیفائی کر دے آپ کو آپ کو سیکیورٹی دے دے آپ کو جو ہے وہ لکھ کے دے دے کہ جناب آپ پہ کوئی اس چیز کا بوجھ جو ہے وہ نہیں آئے گا پارٹنرشپس میں اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات گڈ ول کا کچھ معاملہ ہوتا ہے وہ معاملات جو ہیں وہ اس وقت یا یہ ہمارے جو اس وقت جو اسکوپ ہے سبجیکٹ کا اس سے باہر ہے اس لیے ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے اکاؤنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے جہاں تک سول پروپرائٹرشپ کا تعلق ہے جہاں تک پارٹنرشپ اور پارٹنرشپس ہیں ان تمام میں جو ہے وہ طریقہ کار بک کیپنگ کا وہی ہے اب آئے ہم لمیٹڈ لائبلٹی کے کانسیپٹ کے اوپر لمیٹڈ لائبلٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ کیا ہے وہ میں پہلے ارض کر چکا ہوں اس میں نمبر آف ممبرس کم از کم دو ہونے چاہیے اگر پبلک لسٹڈ کمپنی ہے تو اس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ سات ہے ٹوٹل ممبرشپ کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے اب یہ بھی آپ کو کانسپٹ میں بتایا چلتا ہوں کہ جی کمپنی جو ہے لمیٹڈ کمپنی جو ہے وہ یا پرائیویٹ ہو سکتی ہے یا پبلک ہو سکتی ہے اور پبلک میں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں ایک لسٹڈ کمپنی کہلاتی ہے ایک نان لسٹڈ کمپنی کہلاتی ہے پہلے تو ہم بات کر لیں کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کیا ہوتی ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو ہے وہ یہ ہے کہ جی دو یا دو سے زیادہ اور پچاس سے کم لوگ جو ہے وہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یہ لوگ جو ہے انہی میں سے بورڈ آف ڈائریکٹرز تشکیل دیا جائے گا جو کہ کم از کم دو ممبر شیئر ہولڈرز میں سے اس بورڈ کے ممبر ہوں گے اور دو سے کم نہیں ہو سکتے بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے وہ کس لیے تشکیل دیا جاتا ہے وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ تمام کے تمام ممبران کے لیے جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ کمپنی چلائیں یا کمپنی کے معاملات سارے کے سارے مل کے چلائیں اس وجہ سے وہ اپنے میں سے ہی کم از کم دو صاحبان کو وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ممبر بنا دیتے ہیں اور ان سے یہ رسپانسبلٹی دے دیتے ہیں کہ وہ ان کے بہاف پہ کمپنی کے کاروبار کو چلائیں روزمرہ کے ڈسیشنز کریں ان کو ایڈمنسٹریٹو فائنینشل اور دوسری پاورز دی جاتی ہیں یہ صرف ایک طریقہ ہے کہ جی کمپنی یا کاروبار چلانے کا مالکان خود دور ہو جاتے ہیں اور یہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے اس کو ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے کہ یہ روزمرہ کے فیصلے کرے اور جو حصے دار ہے جو سرما جو جنہوں نے سرمایہ لگایا ہے ان کے بحاف پہ یہ کاروبار کو چلائیں اور منافع ان کے لیے کمائیں یہی جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لوگ ہیں یہ بھی حصے داروں میں شامل ہیں اور ان کے علاوہ بھی لوگ ہو سکتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ لیکن عام طور پہ یہ لوگ جو ہیں یہ بورڈ آف یہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ ہوتے ہیں یہ شیئر ہولڈرز ہی میں سے ہوتے ہیں اب شیئر ہولڈرز سے کیا مراد ہے یہ بھی بات ذرا دیکھ لیں حصے داروں سے کیا مراد ہے بھائی جب ہم پروپرائٹرشپ کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ جی وہ جو انڈیویجل ہے وہ اتنے پیسے جو ہے وہ اپنے کاروبار میں ڈال دے وہاں پہ تو کوئی حصے دار کی بات نہیں تھی وہاں تو حصے بنانے کی بات کوئی نہیں تھی پارٹنرشپ کی ہم نے بات کی تو ہم نے کہا کہ جی پارٹنرشپ میں مختلف پارٹنرز ہوں گے جو حصے ڈالیں گے وہ پارٹنرشپ اگریمنٹ ہوگا ان کے درمیان اور اس کے تحت وہ چلیں گے اب لمیٹڈ کمپنی کے اندر جہاں کے آپ دو یا تین یا بیس تک کی بات نہیں کر رہے آپ یہاں پہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے اندر دو سے لے کے پچاس تک اور پبلک کمپنی کے اندر ان نمبر آف حصے داروں کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ اس قسم کے جو سمجھوتے کرنے ہیں جو تین چار چھ آٹھ لوگوں میں ہو سکتے ہیں اس قسم کے سمجھوتے تو ہزار دس ہزار بارہ ہزار پانچ ہزار لوگوں میں کہاں سے آپ کرنے بیٹھیں گے لہذا اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی لمیٹڈ کمپنی کے اندر شیئرز کا تصور آتا ہے حصوں کا تصور آتا ہے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں یا کمپنی یہ فیصلہ کرتی ہے اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہر حصہ جو ہے اس کا ویلیو دس روپے سو روپے پانچ سو روپے یہ ہوگا آپ حصے ڈالنا چاہتے ہیں آپ کتنے یونٹس خریدیں گے آپ پانچ سو یونٹ خریدیں گے دس روپے کے تو پانچ ہزار کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کمپنی کے اندر کمپنی کو پانچ ہزار دے رہے روپے دے رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ دس روپے کے پانچ سو یونٹ آپ نے یا پانچ سو شیئر یا پانچ سو حصے آپ نے کمپنی کے خرید لیے یہ چیز جو ہے یہ شیئرز ہیں اور یہ شیئرز کے حساب سے آپ شیئر ہولڈر کہلاتے ہیں شیئر ہولڈرز مالک ہیں کمپنی کے وہی سر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ سرمایہ ڈال رہے ہیں کمپنی میں ان میں سے ہم نے کہا کہ کاروبار چلانے کے لیے روزمرہ کے فیصلے کرنے کے لیے آپ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں اور وہ روزمرہ کے فیصلے کرتا ہے لیکن بہت سارے فیصلے بورڈ آف ڈائریکٹرز خود نہیں کر سکتا وہ صرف شیئر ہولڈرز کر سکتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز ریسپانسبل ہے شیئر ہولڈرز کو حصے داران کو اپنے تمام ایکشنز کے لیے شیئر ہولڈرز ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے بورڈ آف ڈائریکٹر سے یہ کہ ان کے پیسے کا صحیح استعمال کیا جائے گا ان کے پیسے کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے گا کہ جی کاروبار جو ہے وہ پروفٹ کرے اور منافع کرنے کے وقت اس منافع میں سے ان کو بھی ہر سال کچھ حصہ ملے وہ حصہ جو ہے وہ ڈویڈنڈ کہلاتا ہے اور ڈویڈنڈ کے طور پہ حصے داران میں تقسیم ہوتا ہے سو بورڈ آف ڈائریکٹر روز روزمرہ کے فیصلے کر رہا ہے لیکن وہ کاروبار کا لمیٹڈ کمپنی کا مالک نہیں ہے لمیٹڈ کمپنی کا مالک جو ہے وہ شیئر ہولڈر ہے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو ہے وہ میں نے جیسے کہا اس کے نمبر آف شیئر ہولڈرز پہ لمیٹیشن ہے اور وہ پبلک ایٹ لارج کے پاس یعنی عام پبلک کے پاس نہیں جا رہی اور ان سے نہیں کہہ رہی کہ صاحب آپ ہماری کمپنی میں حصے دار آ کے بنیے وہ ایک مخصوص لوگوں کے پاس جاتی ہے جس کی تعداد قانون میں مقرر ہے ان سے زیادہ لوگوں کو وہ حصے دار نہیں بنا سکتے اور وہ ایک مخصوص لوگوں کے ساتھ نمبر آف لوگوں کے ساتھ ہی کمپنی چل سکتی ہے ایسی کمپنی جو ہے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے جس کے شیئرز جو ہیں وہ یا جس کے حصے جو ہیں وہ پبلک ایٹ لارج کو اس میں کوئی انوالو نہیں کیا جاتا پبلک کمپنی جو ہے اس میں پبلک ایٹ ایٹ لارج یعنی عام لوگ جو ہیں وہ بھی حصے دار بن سکتے ہیں اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ پبلک کمپنی کے اندر دو قسم کی کمپنیز ہیں ایک لسٹڈ ایک non listed non listed company وہ ہے جس کے حصص جو ہیں وہ کسی بھی اسٹاک ایکسچینج پہ ان کا کاروبار نہ ہو یا اس کا اس کی اس کی خرید و فروخت نہ ہو اور سائز گو اس کمپنی کا اتنا ہے کہ وہ اسٹاک ایکسچینج پہ جا سکتی ہے اور پبلک ایٹ لارج سے پیسے کے لیے کہہ سکتی ہے یا شیئرز ان کو دے سکتی ہے یا حصص ان کو آفر کر سکتی ہے جب تک وہ یہ کام نہیں کرتی اس وقت تک وہ کمپنی انلسٹڈ کہلاتی ہے اور قانون میں اس کی ٹریٹمنٹ یا اس کو بھی وہی اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے جیسے ایک پرائیویٹ کمپنی کو دیکھا جائے پرائیویٹ کمپنی کو دیکھا جاتا ہے جو لسٹڈ کمپنی ہے جس کا شیئر جو ہے جس کا حصص جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جس کا کاروبار ہو رہا ہے اس کے لیے نہ صرف قانون بلکہ اور مزید ریکوائرمنٹس جو ہر اسٹاک ایکسچینج کی اپنی ہوتی ہیں وہ ان کے لیے لگائی جاتی ہیں ان کے حساب کتاب جس طریقے سے بنائے جاتے ہیں یا گو بک کیپنگ میں ان کی بھی کوئی فرق نہیں اس سول پروپرائٹر سے جو خود کام کر رہا ہے بک کیپنگ ڈبل انٹری وہی ہے لیکن جس طریقے سے ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریزنٹ کی جاتی ہیں اس میں فرق آ جاتا ہے جو قانون ان کے لیے ہے وہ ایک انڈیویجل پروپرائٹر کے لیے نہیں ہے تو اس میں فرق آ جاتا ہے ڈسیشنز کیسے ہوتے ہیں اس میں فرق آ جاتا ہے مالک تو خود بیٹھا ہوا وہ جی جو جی چاہے ڈسیشن لے لے and he is responsible for it لیکن یہاں پہ تو مالک دور اور مالک صرف ایک سال میں شاید ایک مرتبہ یا اگر خاص طور پہ اس کو بلایا جائے تو وہ اکٹھے ہوتے ہیں ورنہ یہ کام لسٹڈ کمپنی کے اندر لمیٹڈ کمپنی کے اندر تو بورڈ آف ڈائریکٹر چلا رہا ہے اور وہی ریسپانسیبل ہے نفے اور نقصان کے لیے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ان کی کیسے بنتی ہیں اس کے قانون اس پہ جو بندشیں اس میں جو اجازت وہ اپنی جگہ ہے اور وہ مختلف ہیں سول پروپرائٹر اور پارٹنرشپ سے یہ چیز ہم آئندہ دیکھیں گے خدا حافظ